ہمام نے بیان کیا ان سے قطادہ نے کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خضاب بھی استعمال فرمایا تھا انہوں نے کہا کہ آپ نے کبھی خضاب نہیں لگایا صرف آپ کی دونوں کن پٹیوں پر سر میں چند بال سفید تھے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو پچاس